ام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں یا اپنی جلد سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس